المردود سے پڑھنا ہے میرے خیال سے ناصف اور منسوخ تو مکمل ہو گیا جی الخبر المطلب الثانی الخبر المردود دوسرا مطلب خبر مردود کے متعلق ہوگا بسی ہی و مقاصد اور اس کے اندر تین مقاصد ہیں جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہے تین نمبر ایک المقصد الاول الضعیف المقصد الثانی المردود بسبب سخت من الاسناد ایسی روایت جو کہ مردود ہو بوجہ سخت اسناد اسناد کے اندر کوئی راوی ساقط ہو گیا ہے ابتدا میں انتہا میں درمیان میں کہیں سے بھی اور تیسری المقصد المردود بسبب طعن الراوی راوی کے اندر تان کی وجہ سے وہ روایت جو کہ مردود ہو خیال رکھیے گا مردود سے سے کا مطلب وہ معنی مردود نہیں جو ہم اردو میں لیتے ہیں مردود سے مراد رد کی گئی چیز المردود الاسلام موصولہ ہو جائے گا تو وہ روایت جس کو رد کر دیا گیا ہے یعنی جس کو آپ نے قبول نہیں کیا تو وہ مردود ہو گئی لیکن عربی والی مردود نہ کہ اردو والا مردود کیونکہ یہ حدیث کے متعلق گفتگو ہے تو وہ خبر جس کو ہم رد کر دیں گے وہ روایت جس کو ہم رد کر دیں گے وہ تین مختلف طبقات میں اس کا شمار ہم کر رہے ہیں پہلی پہلا طبقہ ضعیف کا دوسرا وہ مردود جو جس کا سبب من الاسناد اور تیسرا جس کا سبب جو ہے وہ تان کر راوی ہے <clears throat> تعریفه الخبر المدود و اسباب رده اس کے رد کے اسباب کیا ہیں کیوں ہم اس کو رد کر دیتے ہیں خبر مردود کو تو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به یہ وہ خبر ہے کہ جس کے اندر مخبر بھی کا سچا ہونا راجح نہ قرار پائے یعنی جو خبر دے رہا ہے اس کی سچائی راجح نہ ہو بازاری کا اور یہ مخبر مخبر بھی اس خبر کے بارے میں بتانے والا اس روایت کے بارے میں بیان کرنے والا جو شخص ہے اس کی صدق کا راجے نہ ہونا یہ کیوں ہوگا بزاری کا بفقد فخ او اکثر ایک شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے یا اکثر شروط کے فوت ہو جانے کی وجہ سے من شروط القبول جو کسی روایت کو قبول کرنے کی شرائط ہوتی ہیں اللہ کی مرت وہ شرائط جو ہم جو گزر چکی ہیں بنا ہمارے سامنے فی سے ہی کی بحث کے اندر چنانچہ صحیح کی بحث میں یعنی وہ تمام روایات جن کو ہم قبول کرتے ہیں چاہے وہ صحیح ہی ہے صحیح بغیر ہی ہے حسن حسن ہی ہی ہے بغیر ان کے اندر جو بھی قبول کی شرائط تھی قبولیت کی ان میں سے ساری ہی یا کوئی ایک شرط ایسی مفقود ہو جو شرط اتنی اہم تھی یا وہ ساری شرائط اتنی اہم تھی جن کے فقد ہونے کی وجہ سے جن کے مفقود ہونے کی وجہ سے ہم اس مخبر بھی کی بات کو سچائی کو راجہ نہ قرار دے سکیں کہ بھئی یہ جو بات اس نے کہی ہے خدا جانے کی یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو وہ خبر مردود ہو جائے گی اب اس کی ہم آگے چلتے ہیں اقسام میں و اسباب لقد قسم العلماء الخبر المردود الى اقسام المردوزین البتہ تحقیق کے علماء نے جو ہے اس خبر مردود کو منقسم کیا ہے متعدد مزید اقسام کے اندر اعلیٰ کثیر اور اطلاع کیا ہے ان اقسام میں اکثر کے اوپر اسماء خاص خاص تنبیہ ایسے نام جو خاص ہیں انہی اقسام کے ساتھ ہی ومین میں سے بعض اقسام ایسی بھی ہیں کہ لم نکو علیہ اسمن خاصن بیہا کہ نہیں اطلاق کیا انہوں نے ان اقسام کے اوپر ان اقسام کے لیے ایسے نام کو جو ان کے ساتھ خاص ہوں کچھ تو تقسیمیں کی جن کے جن کو جن کو مخصوص نام بھی دے دیے اور بعض تقسیمیں ایسی کی جن کے نام نہیں دیے بل بلکہ سموہا نام رکھا ان اقسام کا بھی اس من عام من ایک ایسے نام کے ساتھ جو کہ عام تھا اور وہ نام کیا تھا ضعیف وہ ضعیف ہے اما یہ ہم نے جو تین قسمیں پڑھی پڑھی تھی الاول ضعیف یہ وہی ہو گیا کہ ضعیف تو ویسے ہی ایک عام نام ہے تو بعض جو تقسیمیں تھیں ان کو تو ہم نے کہا کہ المردود المردود بھی بھی سخت دوسرے کو ہم نے کہا تان ان المردوزی لیکن ایک تیسری قسم ایسی بھی تھی جس کا کوئی خاص نام نہیں رکھا گیا تھا بس اس کو مطلق ہر ایک نے ضعیف کہہ دیا تو یہ تین افسان بن گئی اچھا اما اسباب رد الحدیث بہرحال اسباب رد حدیث ہم اس حدیث کو رد کیوں کرتے ہیں اس کے اسباب کے فقفی رتم یہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن نہ لیکن یہ جو اسباب ہیں ترجیح بالجملہ بال یہ سارے کے سارے لوٹ آتے ہیں بالجملہ عمومی اعتبار سے اکثریت کے اعتبار سے احادی سببین دو اسباب میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ آتے ہیں وہ سارے کے سارے جو اسباب ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں ان دو اقسام میں ہما وہ کون سے ہیں سخت من الاسناد اسناد کے اندر سکوت پائے جائے یا تان فی راوی راوی کے اندر تان ہے كل من هذين السببين انواع متعدده اب ان ہر دو سببوں میں سے ہر ایک کے تحت جو ہے متعدد انواع بھی ہیں سب تو من الاسناد اس کے اندر بھی مختلف قسمیں ہوں گی اور فراوی اس کے اندر بھی مختلف قسمیں ہوں گی تکلم علیہ اب میں ان قریب گفتگو کرنے لگا ہوں ان اسباب کے اوپر بے صلاحت مقاصد تین مقاصد کے اندر رہتے ہوئے مستقل لطن جو کہ مستقل ہے لطن مفصل طور پر انشاء اللہ تعالی ابتدا کرتے ہوئے ضعیف ضعیف کے کے قسم ساتھ العام یہ وہ ضعیف ہے کہ شمار کیا جاتا ہے اس کو ایسے نام کے ساتھ جو کہ عام ہے لینویل مردود مردود کی نو کے میں سے مردود کی نو میں سے یعنی وہ احادیث جن کو رد کیا گیا ہے اس نو میں سے ایک ایسا ایسی قسم جس کا نام جو ہے وہ ایک عام لفظ کے ساتھ جس کو پکارا جاتا ہے اور وہ ضعیف ہے اچھا المقصود الاول الضعیف تعریف کیا ہے القوی سے حصی و معنوی لغت میں کہتے ہیں کہ یہ قوی کی ضد ہے اور جو اور جو ضعف مصدر ہے یہ حصی بھی ہو سکتا ہے یعنی میں کمزوری جو ہے یہ حصی بھی ہو سکتی ہے وہ مانوی اور مانوی بھی ہو سکتی ہے حصی تو وہ ہوتی ہے جو ظاہر میں ہو اور مانوی وہ ہوتی ہے جو اندر میں ہو اور مراد بھی ہو یہاں پر جو مراد ہے وہ ظہف مانوی ہے ظاہری ذوف نہیں ہے مانوی ذوق ہے اصطلاح ہوا معلوم یجما صفت الحسنی بفقد شرط من ہوتی ہی کہ اصطلاح میں ضعیف کہتے ہیں اس روایت کو لم یجما صفت الحسنی جو جمع نہ کر پائے حسن کی صفات میں سے کسی صفت کو بفقد شرط کسی ایک شرط کے بفقد شرط من شروط ہی اس کی شرائط میں سے کسی ایک تمام شرائط یوں کہہ رہے ہیں اس کی حسن کی شرائط میں سے تمام شرائط کے مفقود ہونے سے یہاں پر جو ہے وہ ہم ایک نحوی قاعدہ بھی اور بلاغت کے اندر جو قواعد استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے یہاں استعمال کی ہے تختہ کہتا ہوں نکرا تخت نفی نکرا تحت نفی یہ عمومیت کا فائدہ دیتی ہے چنانچہ یہاں پر شرطین کہا جب کہ شرط کے مفقود یہ نفی ہوگی فقط سے نفی مراد ہوتی ہے تو یہاں پر اس شرط سے مراد تمام شرائط ہیں حسن کی کوئی ایک بھی شرط نہ پائی جائے ہوا معلوم یجما صفت الحسن جو حسن کی کسی بھی صفت کو یہاں پر بھی صفت الحسن کی جو نفی ہو رہی ہے ماں کے ساتھ وہ خیر یہ تو نکلا نہیں ہے لیکن آگے بھی فصل کہ کہ تمام شرائط جو ہیں حسن کی وہ اس کے اندر نہ پائی جائیں بفقد شرط من شروع جیسے کہ امام بیخونی نے اپنی نظم کے اندر یہ بات کہی ہے وکل ما عن رتبۃ الحس حسن قصر فهو الضعيف وهو اقسام كثر ہر وہ روایت جو حسن کے رتبے سے قصر ہو کم ہو فهو الضعيف پس وہ ضعیف ہے اور اس کی اقسام بھی پھر بہت ساری ہیں تفاوت اس کی مراتب اس کے اقسام شدت ضعیف کا جو ضعف ہے یہ متفاوت ہے مختلف ہے شدت راویوں کی ضعف کی شدت اور خفت کے اعتبار سے اگر ذوق شدید ہے تو وہ روایت بھی اس کے اندر ذوق زیادہ ہو جائے گا زیادہ ضعیف اور اگر اس کے اندر ذوق جو ہے وہ شدت سے نہیں ہے اس میں خفت ہے ہلکا ہے وہ ذوق تو وہ روایت بھی اس قدر ضعیف نہیں ہوگی کما جس طرح کہ یہ تفاوت جس طرح کی صحیح کے اندر تفاوت تھا فمن ہو چنانچہ اس کی اقسام میں سے ضعیف فمین فمین ہل واحی فمین ہل منکر و انواعی الموزور چنانچہ اس میں ضعیف بھی ہوگی اس میں ضعیف جدن بہت زیادہ ضعیف اس میں واہی بھی ہوگی جو کہ بہت زیادہ ہی ضعیف وامن المنکر اور اس میں ایک ایسی ہوگی جس کو ہم کہیں گے کہ منکر ہے تو بہت ہی اوپری ہے بہت ہی ایسی ہے کہ جس کو جس کے بارے میں کافی اعتبار کرنا مشکل ہے بشر انوائی اور اس کی انواع میں سب سے زیادہ خراب نو ہے وہ ہے موضوع گھڑی ہوئی گھڑی تو پھر وہ ہوگی نا جس کو خود ہی گھڑ لیا باقیوں میں تو چلے کہ منکر ہے سمجھ میں نہیں آ رہی دیکھی نہیں سنی نہیں اس کے راوی کے اندر میں یہ اور شر شروع ہے موضوع کہ جس کو خود ہی بنا لیا گیا ہو اگر کوئی ایسی ثابت ہو جائے پھر تو وہ کسی بھی اعتبار سے لائق قبول نہیں اچھا اب اسانید میں سے کون سی اسانید ہیں جو کہ اوہل اسانید بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں یہاں جو اوہا لفظ استعمال ہوئے اس سے مراد یہ کہ جن کی جن جو بہت لوگوں کے یعنی محدثین کے درمیان جو شدید ضعیف ہیں فبناء على ما تقدم في الصحيح من ذكر اصح اور بنا کرتے ہوئے اس بات پر جو کہ گزر چکی صحیح کے اندر یعنی صحیح اسانید کے ذکر کرنے میں جو ہم نے صحیح کے اندر <clears throat> صحیح ترین اسانید ہم نے ذکر کی تھی اس پر بنا کرتے ہوئے فقط ذکر علماء البتہ علماء نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے فی بحث ضعیفی ضعیف کے اندر بحث کرتے ہوئے وہ یوسما جس کو انہوں نے نام رکھا ہے بی اوہل اوہل بعض الامثلة من التی الحاکم وغیرہ اور امام حاکم نیسا بوری نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے بہت تفصیل کے ساتھ اول اسانید کو اعتبار کرتے ہوئے نسبت کرتے ہوئے بعض صحابہ کی طرف بعض جہاد کی طرف یعنی مختلف علاقوں اور بلدان شہر اور یعنی بعض احادیث جو جن کے اندر ذوق تھا وہ ایسی احادیث تھی جن کی نسبت صحابہ کی طرف ہوتی ہے بعض کی نسبت جہاد کی طرف ہوتی ہے بعض کی نسبت بلدان شہروں کی طرف ہوتی ہے علاقوں کی طرف ملکوں کی طرف تو اس میں پہلی کون سی ہے اول الاسانید بن نسبتی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے وہ ضعیف بہت زیادہ ضعیف اسانید میں سے جس کی نسبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے وہ کون سی ہے صدقت ابن موسى الدقیقی عن فرقد السبخی عن مرت مرت طیب عن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ روایت جہاں بھی آئے گی یہ روایت بہت زیادہ ضعیف روایت میں سے ہے لیکن خیال کیجیے گا اس کے ذوق کی نسبت حضرت ابو بکر کی طرف کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ وہ, وہ روایت جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق آخر میں آتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے ذوق کی ذوق کی نسبت روایت کی طرف ہو رہی ہے اور صنعت کی طرف ہو رہی ہے صنعت کی طرف ہو رہی ہے لیکن وہ صنعت جس صنعت کے آخر میں حضرت صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں لیکن اس کے اندر ذوف کہاں ہے وہ ان دیگر راویوں میں سے کسی راوی کے اندر پایا جائے گا اور نہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف لیکن جیسے ہم کسی روایت کو مشہور کر دیتے ہیں یا ایک ایک کسی کسی چیز کا نام پڑ جاتا ہے کوئی تو وہ نام رکھنے کے لیے تو انہوں نے کہہ دیا نسبت کرتے ہوئے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے اول اسانید الشامیین شامیوں کی اول اسانید محمد محمد بن قیس قیس المسلوب عن عبید اللہ بن زحر عن علی بن جزید عن القاسم عن ابی امامت جو شامیوں میں جو سب سے زیادہ یعنی وہ روایتیں جو شامیوں سے منقول ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ ضعیف روایت جو ہے وہ یہ والی ہے اسانید ابن ابن ابن ابن عباس عباس عباس اللہ عنہ محمد مروان عن, عن عن صالح رضی قال الحافظ حجر هذه سلسلة سلسلة الكذب لا سے جو ہے کیونکہ اور بھی ان کی روایات ہوں گی لیکن اور ساری روایات میں سے جو یہ والی روایت ہے جس کے اندر راویوں کا یہ سلسلہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ تو سلسلہ ایک قزب ہے نہ کہ سلسلہ زہب تو اس میں بھی یہی اصول ہوگا کہ ابن عباس کی طرف نسبت نہیں ہے ذوق کی بلکہ دیگر رواس کی طرف ہے اب اس کی مثال یہ تو ہم نے مثال مثالیں پڑھی تھی اوہل اوہل اسانید کی لیکن اب آگے اس اس راویوں کے ساتھ اس کی مثال وہ آگے آ رہی ہے جس میں متن بھی سامنے آ جائے سلسلہ سے مراد سونے کی لڑی سونا کہتے ہیں نا سونے کی لڑی تو وہ جو تمام راوی جب صحیح ہوتے ہیں تو ان کو کہہ دیتے ہیں سلسلہ اور اگر راویوں میں اکثریت یا کوئی ایک بھی ایسا آ جائے جس کے بارے میں کتان اس کو قبول نہ کیا جانا ہو تو پھر اس کو سلسلہ القذب کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ کا سلسلہ اس سلسلے میں جھوٹ آ رہا ہے یا بہت اور بھی زیادہ جھوٹ آ رہے ہیں اب ایسی بھی روایت ہے جو کہ بالکل ہی موضوع ہیں من گھڑت ہیں جن کو خود بنایا گیا ہوا ہے وضع کی ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں تو یہ لفظ استعمال ہوگا کہ یہ سلسلہ سلسلہ القجب ہے اچھا جی مثال اس کی ماخرج الترمیزی من طریق حکیم حکیم الاسلمی عن ابی تمیم عن ابی تمیم مثل حجیمی عن عن ابی حریرہ رضی اللہ اللہ عنہما نبی صلی علیہ وسلم قال یہ وہ ہے جس کو کو وہ روایت جس جس کی تقریب کی ہے امام نے حکیم کے کے طریق میں سے سے انہوں انہوں انہوں نے نے نے آگے پھر پھر ابھی ابھی تمیم ابو حریرہ رضی اللہ اللہ حضور صلی علیہ وسلم قال من حائزا او او امرأة دبرها فقد بما انزل محمد اب یہ حضور علیہ السلام سے حدیث جو ہے وہ منقول کی اس, اس راویوں کے سرخ پر سن مقال ترمیزی اور پھر امام ترمیزی فرماتے ہیں بعد اخراج ہی اس حدیث کی تخریج کے بعد کہ لا نعرف هذا الحدیث الا من حدیث حکیم الاسلمی عن ابی تمیمت الجہمی عن ابی حلالہ کہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم تو نہیں جانتے ہیں الا مگر صرف یہی روایتی ملی ہے ہمیں اللہ بن حدیث حکیم الاسلام عن ہاں ابی تمیم عن ہاں ابی برارہ ان راویوں کے طرق سے ہی ہمیں یہ حدیث ملی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ حدیث کہیں ملی نہیں ثم قول پھر فرماتے ہیں امام ترمزی وضاعف محمد حضر حدیث اس حدیث کو امام محمد نے ضعیف قرار دیا ہے نہ اس حدیث کے اندر ہاں جی امام محمد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے من قبل اسناد ہی اس کی اسناد کی جانب سے کیوں کل تو میں کہتا ہوں اچھا امام محمد نے تو کہہ دیا کہ اس کی صنعت میں ضعیف ہے اس, کی صنعت میں ذوق کیا ہے کل تو میں کہتا ہوں اللہ کی اسناد ہی حکیم حکیم انل الاسلم اس کی اسناد میں حکیم الاسرم ہے وقت ضاعفہ العلماء العلماء نے حکیم اسلم کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے فقط قال عنہ الحافظ ابن حجر چنانچہ انہی حکیم بن اسلم کے بارے میں حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تقریب تہذیب کے اندر کہا کہ ہی لین کہ ان کے اندر جو ہے وہ یا اس, اس, اس روایت کے بارے میں کہا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہے چنانچہ اس ضرور کی بنیاد پر کہ حکیم اسلم کو جو ہے وہ محدثین نے جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے ضعیف راوی قرار دیا ہے اور اس کے لیے پھر اس حدیث کو کہیں اور سے وہ یہ حدیث اس, اس, اس, اس سلسلے کے علاوہ کہیں اور سے ملتی بھی نہیں ہے چنانچہ انہوں نے متفقہ طور پر طے کر لیے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے راوی کے زور کی وجہ سے حکم و روایت ہی اس روایت کا حکم کیا ہے ضعیف کی جو روایت ہو اس کا حکم کیا ہے یجوز عند اہل حدیث وغیرہ روایت الحادیث ضعیفہ جائز ہے آئمہ حدیث کے نزدیک اہل حدیث سے مراد موجودہ اہل حدیث میں اہم حدیث جو ہیں ان کے نزدیک جائز ہے اور ان کے علاوہ سے بھی جائز ہے کیا کرنا روایت الحادیث ضعیفہ حدیث ضعیف احادیث کو کی روایت کرنا ایک منٹ جی حدیث وغیرہ روایت الحادیث ضعیف ضعیف احادیث ضعیف احادیث کو کی کو کی کی روایت کرنا یعنی اس کو آگے بیان کرنا یہ جائز ہے نزدیک کی آسانی دیا اور ان احادیث کو کی کو, کو بھی روایت کرنا جن کی سندوں کے اندر تساہل ہے یعنی تھوڑا سا شک شکوک ہے یا اس میں ہر ہر راوی کی بہت کڑی جانچ پڑتال نہیں کی گئی ان ان کو یا احادیث ضعیفہ کو بیان کرنا اہل حدیث کے نزدیک جائز ہے من غیر بیان ضوفیہ بغیر اس کے ذوق کو بیان کیے یعنی آپ بے شک اس کا ذوق نہ بھی بیان کریں تو بھی آپ ضعیف احادیث کو روایت کر سکتے ہیں بخلاف الاحادیث الموضوع بخلاف ان احادیث کے جو کہ موضوع ہیں جن کو بالکل ہی وضع کر لیا گیا ہے اپنی طرف سے من گھڑت کر لیا گیا ہے ان کو نہیں يجوز لائے اس لیے کہ جائز نہیں ہے ان حدیث کی کی روایت کرنا بیانی بیانی مگر اس کے وضع کے بیان کے ساتھ موضوع روایت اگر بیان کرنی ہے تو پھر آپ ساتھ بتائیں آپ کو بتانا ہوگا کہ اس موضوع روایت کے اندر یہ وضع کیا گیا ہے اس کو یہ موضوع روایت ہے یعنی یہ حدیث بیان کر کے پھر ساتھ بتانا پڑے گا کہ یہ موضوع ہے لیکن موضوع حدیث کے علاوہ باقی جتنی بھی احادیث جس کے اندر ہے اس ان احادیث کو بیان کیا جا سکتا ہے مگر پھر آگے کہتے ہیں یہ بات جو ہے نا یہ متعلق ہو رہی ہے یہ ساتھ جائز تو ہے اہل حدیث کے نزدیک علماء اہل حدیث کے نزدیک ضعیف حدیث کی روایت کو یا اس حدیث کی روایت کو اس حدیث کو کی روایت کرنا اس کو بیان کرنا جس کی اسامید کے اندر تساہل ہے یا وہ حدیث خود ضعیف ہے جائز ہے دو شرطوں کے ساتھ ہما وہ دو شرطیں کون سی ہیں اللہ تعالیٰ کا بلاقاعدی کسفات اللہ تعالیٰ کہ ان احادیث کا تعلق عقائد کے ساتھ نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات نمبر دو اللہ یقون فی بیان الحکام شرعیت مما یا تعلق بالحلال والحرام کہ وہ روایات نہ ہوں احکام شریعہ کے بیان کرنے والی یعنی وہ یہ تعلق تعلق جن سے ہو وہ روایت جن کا تعلق ہو حرام اور حلال کے ساتھ یعنی تجوز روایت ہما فی مثل مواعدی کہ جائز ہیں ان روایات کو بیان کرنا جو فی مثل المواعظ جو کہ وعض کی قبیل سے ہوں وہ ترغیب و ترغیب ترغیب دینا ترغیب ڈرانا والقصص قصہ یعنی پرانے واقعات فما اشبہ ذالکہ یا اس سے جو متعلق ہیں تو ان اس طرح کے جو موضوعات ہیں اس طرح کے جو عنوانات ہیں ان کے لیے تو ضعیف احادیث کو بیان کرنا جائز ہوگا ومن روی عنہ تساہل فی روایتها سفیان سوری و عبد الرحمن عبد الرحمان ابن حنبل اور وہ اصحاب کے روی کہ جن سے مروی ہے ان کی روایات میں اب ان کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کی روایات کے اندر تصاہل ہے یعنی انہوں نے راویوں کی جانچ پڑتال میں تھوڑا سا نرمی سے کام لیا ہے اور بہت زیادہ تحقیق نہیں کی یا اگر بیان کیا ہے تو لکھا نہیں کہ اس کے اندر اسلامی کے اندر یا اس حدیث کے اندر ہے وہ کون کون سے ہیں سفیان سوری عبد الرحمن بن مہدی اور احمد ابن حنبل ہیں چنانچہ ان کی احادیث جو ہیں وہ ترغیب ترہیب مواعظ فضائل ان کے لیے تو معتبر ہیں وہ احادیث جو کہ ضعیف ہوں لیکن دوسرے اخبار میں خیال رکھنا چاہیے وينبغي التنبه إلى أنك إذا رضيتها من غير إسناد فلا تقل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اور چاہیے اور اس تنبی چاہیے کہ متنبع ہوں آپ اس بات کی طرف کہ جب آپ روایت کریں من غیر اسناد بغیر اسناد کے ساتھ یعنی اگر سند جو ہے وہ کہیں سے منقطع ہو رہی ہے ضعیف میں ایک قسم یہ بھی آئے گی نا مردود میں کہ کہیں نہ کہیں کوئی سند منقطع ہوگی سند کے اندر بیچ میں ایک ایک راوی منقطع ہو رہا ہوگا تو اگر ایسی مردود میں سے ایک قسم یہ ہوگی چنانچہ اگر ایسی کوئی روایت آ رہی ہے کہ جس کے اندر کہیں سے کوئی راوی راوی جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے تو پھر آپ کہیں گے فلا سر تو اس روایت کے بارے میں آپ نہ کہیں قال رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کزا یعنی فنما تقول بلکہ آپ یوں کہیے روی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے یوں روایت کیا گیا ہے یا آپ کہیں او عنہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہنچی ہم تک ان, ان سے یعنی صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بات پہنچی اب پہنچنے میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے وما اشبہ ذالکا یا اب وہ جو اس سے ملتے جلتے ہوں لی جی، اللہ تعظیمہ تاکہ آپ یقینی طور پر نہ کر دیں نسبت بنسبت ذالک الحدیث رسول اس حدیث کی نسبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جازم نہ ہوں یقینی نہ ہوں نسبت کرتے ہوئے اس حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وانت تعریف ہو ہاں، حالانکہ آپ جانتے ہوں اس کے ضعف کو چنانچہ جو حدیث بھی ضعیف ہوگی جس کے اندر سلسلہ اسناد جو ہے وہ کہیں منقطع ہو رہا ہوگا تو اس احادیث کے اندر آپ براہ راست یوں نہ کہیں کہ حضور نے یوں فرمایا آپ یوں کہتے ہیں پہنچی ہم تک یہ بات یا روایت کیا گیا یوں جی حدیث میں آیا یہ کہہ سکتے ہیں حدیث میں آیا ہے جی کہا جا سکتا ہے کیونکہ حدیث میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم تک یوں پہنچا ہے ہم یوں تو نہیں کہہ رہے کہ حضور نے یوں فرمایا ہے آیا ہے بھی ایک قسم کا مجھول جملہ ہے نا کہ یوں آیا ہے ہم تک یوں پہنچے یہ بات یوں پہنچی ہے تو ٹھیک ہے جی حکم العمل بھی اس پر عمل, عمل کرنے کا حکم کیا ہوگا ضعیف پر کس طرح سے عمل کریں گے اختلاف العلماء فی العمل, فی العمل بالحدیث ضعیفی ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے الذي علیہ جمہور العلماء وہ بات جو کہ جمہور علماء جس کے اوپر ہیں انہو وہ یہ ہے کہ یستحب العمل بھی کہ عمل کرنا ضعیف کے اوپر مستحب ہے فی فضائل اعمال اعمال کے فضائل میں لیکن بشروط ان ثلاثتین تین شرطوں کے ساتھ اوزحل حافظ ابن حجر وحی جس کو حافظ ابن حجر نے وضاحت سے بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے ان یکون الظرف غیر شدید ایک تو یہ کہ ظرف بہت شدید نہ ہو یعنی اگر ظرف کے اندر بہت شدت آ جائے گی تو پھر وہ, وہ قسم بن جائے گی جس کو ہم نے کہا تھا موضوع تو ایسا ضرورت نہ ہو نمبر دو این درج الحدیث تحت اصل معمول به وہ یہ کہ وہ حدیث آ سکے داخل ہو سکے تحت اصل ان اصول کے تحت اس اصول کے تحت معمول بھی جو اصول معمول بھی ہے معمول بہا اصول یعنی حدیث کے جو معمول بھی معمول بہا اصول ہیں حدیث کی روایت کو بیان کرنے کے لیے وہ اس کے ماتحت حدیث آتی ہو یہ نہ ہو کہ وہ ان اصولوں سے بالکل ہی مختلف ہو حدیث کے روایت کے جو اصول ہیں جو شرائط ہیں جو راویوں کے کم سے کم درجے کی قبولیت کے معیارات ہیں وہ کم از کم اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ماتحت اس کے اندر داخل تو ہوتی ہو نمبر تین یہ ویسے یہ بات پہلی بات سے تقریباً ملتی جلتی ہے کہ ذوق اگر شدید ہو جائے گا تو وہی بات ہو جائے گی وہ شرائط نکل جائیں گی لیکن چلیں اس کو ایک اور انداز میں بیان فرما دیا نمبر تین اللہ عند العمل به به ثبوته بل الاحتیاط کہ اللہ اعتقاد نہ کیا جائے عمل کرتے ہوئے ثبوت اس کے ہر صورت میں ثابت ہونے کا بل بلکہ اعتقاد کیا جائے احتیاط کا کہ میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر جب عمل کر رہا ہوں تو وہ اس لیے کہ اس لیے نہیں کہ یہ حدیث حضور سے بیان ہی اس طرح ثابت ہے یقین کے ساتھ نہیں بلکہ احتیاط کے درجے میں کہ اگر ثابت ہوئی تو میں عمل کر رہا ہوں اور اگر نہ ہوئی تو چلو یہی ہوگا نا کہ عمل میرا ایک میں نے ایک اضافی عمل کر لیا جو حضور سے ثابت نہیں تھا تو یہ احتیاط ہو گئی تو یقینی ثبوت کے ساتھ نہ عمل کیا جائے بلکہ اس کے اس کو احتیاط کے درجے میں کر دیا جائے کہ انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا جی المصنفات التی اللہ مذنت ضعیف ہی وہ تمام مشہور مصنف تصنیفات جو جس کے اوپر ضعیف کتب کا یا ضعیف روایات کا مدار ہے وہ کہتے ہیں کہ الکتب التی سنفت فی بیان کہ وہ وہ تصانیف کتب جو جن کو لکھا گیا ہے احادیث احادیث ضعیف کو بیان کرنے میں جیسا کہ کتاب کتاب کتاب ابن حبان و و میزان الاعتدال امام کی فإن التي صارت بسبب کہ ان دونوں کتابوں کے اندر کے جو مصنفین ہیں ان دونوں کے جو مؤلف مؤلف ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے امثلہ کو احادیث کے لیے ان امثلہ کا ذکر کیا ہے اللہ صارت ضعیف حسن کہ جس جو جو کہ وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہو گئی کس وجہ سے ڈسٹربی روایتی جو آسان یعنی روایت کرنے کے سبب ان ضعیف راویوں کے ان احادیث کو مطلب انہوں نے تمام ان احادیث کو ذکر کیا ہے اور کہ وہ احادیث جو ضعیف ہوئی ہیں لیکن اس کے ذوق کا سبب ان کے راویوں کا ضعف تھا تو انہوں نے ان راویوں کے ضعف کو بھی ذکر کیا ہے اور دوسری کتب وہ ہے القطب انوائن عمران ضعیف خاص قسم وہ جن کو تصنیف کیا گیا ہے ضعیف صرف ضعیف احادیث کے ہی طور پر خاص کر مثل جیسا کہ قطب المراثب المراثیلیہ کتاب المراثیلی قطنی اچھا دوسری وہ کتب ہیں جو کہ ذوق کے اندر خاص ہیں جیسے مراسیل والمدرج وغیرہ اور اس کے علاوہ امام ابو داؤد کی کتاب مراسیل اور دار قطنی کی کتاب علل یعنی ان کو بذات خود ہم نے کیوں کہا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں اس لیے کہ ان کے راویوں میں مسئلہ نہیں بلکہ راویوں میں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہیں ہی منقطع کہ ان کے اندر ان کا انقطاع ہو گیا ہے اور دوسری جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ حدیث کے خود اندر علل ہے تو پہلی جو قسم ہے کتب کی وہ وہ ہے جن کے اندر جن جن, جن کے اندر راوی ضعیف ہیں اور دوسری اقسام وہ ہیں عمومی طور پر جن کے اندر خود حدیث ضعیف ہے تو جو اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہیں ان کی بھی الگ سے کتب ہیں اور جو خود متن کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہیں ان کے لیے متعلق جو ہیں وہ کتب موجود ہیں جی آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے جی یا تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیں اصل میں مجھے تھوڑا جانا ہے کسی کام سے تو ان شاء اللہ آگے اگلے ہفتے سے ہی پڑھیں گے تو ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ